وإنه لتنزيل رب العالم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزعين برسال عربي مبين مسل مشہور ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے اللہ تعالی احکم الحاکمی بادشاہوں کا بادشاہ ملک کا مالک جتنی ان کی عزت ہے اتنی ہی بڑائی اس کے کلام کو حاصل ہے مخلوق اور خالق میں جتنا فرق ہے اتنا ہی خالق کے کلام اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے اس عنایت عنایات کے اندر جو کہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی سورت شعرا کے آخری رقوق آئے تھے اس میں ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ کلام پاک جس کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کا نزول اللہ کی طرف سے کسی مخلوق کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں کوئی دخل نہیں خالص اللہ کا کلام ہے جس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا اور اس کا نازل ہونا بھی ایک امانت سے ہوا ہے یعنی اللہ کے فرشتے جن کو اللہ تعالی نے صاحب امانت بنایا ہے نہایت ایک پاکیزہ مخلوق ہیں کرام بڑے بزرگ بڑے پاکیزے بڑے شان والے اور بڑے نیک اور سالے بہت ایک اعلی مخلوق ہے فرشتے ان میں سے بھی ان میں بھی درجات ہیں ان میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ جو مخلوق ہیں فرشتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور رسولوں کے درمیان میں پیغام پہنچانے کے لیے مقرر فرماتا ہے تاکہ وہ امانت سے پہنچائے لا الا المتحرون کوئی ناپاک ہاتھ اس کو لگا ہی نہیں راستے میں تاکہ اس میں کوئی تبدیل کا اس کے لیے ہم اس کو بڑھا سکے یا مٹا سکے تیسری بات اس کے نزول کی ان کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے اس لیے کہ لوگوں کو ڈھایا جائے ڈرنا ہی ایسی بات ہے کہ انسان گناہ سے قصور سے عیب سے رکنے کی کوشش کرتا ہے جو بات جہاں معیوب سمجھی جاتی ہے تو لوگ وہاں ڈر کر اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کلام پاک کے نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جائے نشین آج تک وہ قیامت جو بھی ہیں وہ اللہ کی مخلوق کو ڈرائیں تاکہ وہ اللہ سے ڈر کر خائف ہو کر اپنی غلطیوں سے اور اپنی برائیوں سے اپنی خطاؤں اور گناہوں سے باز آ جائیں اور اللہ کے سامنے تو کریں یہ مقصد ہی سبیلی ادو اللہ علیہ بصیرت انا اتبانی سبحان اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تو میرا راستہ تو یہ ہے میں خواب میرے جائے نشین میرے پیچھے چلنے والے ہم سب ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس طریقے پہ بلاتے جس پر خود اللہ نے بتلایا ہے جو اس نے بصیرت عطا فرمائی جس طرح وہ دکھلاتا ہے اسی طرح ہم بلاتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں کسی اور کی طرف بلائے اللہ بزنی اللہ کی طرف بلانے کے لیے تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اس کتاب کا نزول ہوا ہے اب ہم دیکھیں کہ اپنے سے بڑے کسی کو اگر اس کا پیغام ہمارے طرف پہنچتا ہے اس کا کوئی لیٹر اور خط پہنچتا ہے تو ہم کس قدر اس کی اس کو اعزاز دیتے ہیں اور کس طرح اس کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں اور اس میں جو کچھ ہدایات ہیں ان کو عمل میں لانے اور تعمیل کرنے میں کتنی کوشش کرتے ہیں یہ ہمیں معلوم ہے وہ ہوتا ہے اس بھیجنے والے کی حیثیت پر جتنی اس کی بڑی حیثیت ہوگی اور ہمارے دل میں جتنی اس کی عظمت اور خوف ہوگا اتنا ہی اسی بات کو ہم وزن دیں گے سمجھ بھائی بات ہے ایک تھانے دار کا لیٹر ہے پھر تحصیلدار کا ہے پھر ڈپٹی کمشنر کا ہے پھر گورنر کا ہے پھر صدر کا ہے سب لیٹر ہیں ہم ان کے ساتھ سب کے آگے محکوم ہیں ان کے لیٹر کے آگے مجبور ہیں ادھر قدر کریں گے لیکن فرق ہوگا جتنا ہی اونچا اتنا ہی اس کا حکم اور اس کا پیغام جو ہوگا وہ وزن رکھے گا میرے بھائیوں یہ کسی مخلوق کا پیغام نہیں ہے کسی وقت کے نواب اور صدر کا پیغام نہیں ہے جو ہمیشہ خطرے میں رہے کہ کم میری کرسی جائے یا کم میری ملازمت ختم ہو جائے یا کم میری مقبولیت ختم ہو جائے یہ تو اس بادشاہ کا پیغام ہے اس بادشاہ کا کلام ہے جس کی حکومت کو جس کی بادشاہت کو شہنشاہت کو کبھی قسم کا قسم کا زوال نہیں بلک کل اللہ مالک الملک توت الملک منتشا تنز الملک میں منتشا وہ تو عز منتشا ذل منتشا بیٹل کا جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے ملک کا مالک ہے جس کو چاہے دے دے جس کو چاہے اسی ملک اسے چھین لے جس کو عزت دے جس کو ذریعہ کوئی اس کے اوپر نہیں کوئی اس کے برابر نہیں جتنے بھی وہ صاحب بندے ہیں وہ اکیلا مالک ہے یہ اس کا ہے یہ اس کا پیغام ہے اس کی عظمت کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے اس کی بڑائی کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے یہ کہیں گے کہ سب سے بڑا ہے یہ کہیں گے کہ سب سے عظیم ہو علی اور لیکن اس کے بڑائی اور عظمت کا کسی کو اندازہ نہیں ہو سکتا تو اس کے کلام کے شاف اور شان کا اندازہ بھی ہم نہیں سکتے جس طرح اللہ کے آگے جتنی بھی ہستیاں ہیں جتنی بھی پڑائیاں ہیں وہ ہیچ ہیں اللہ تعالی کے آگے جتنی بھی طاقتیں ہیں جتنی بھی بڑائیاں ہیں سب ہیچ ہیں اسی طرح اللہ کے کلام کے آگے باقی کلام بھی ہیچ سمجھنا چاہیے جس قدر ہم اللہ کے حکم اور فرمان اور قانون کے آگے مجبور ہیں میرا مراد یہاں قانون قانون سے میری مراد یہاں کیا ہے قانون تکوی تشریح نہیں تشریح میں تو انہوں نے مختار رکھا ہے ہم کوئی جائز ہے ناجائز جائز ہم اس کی مخالف بھی کرتے ہیں عذاب و فیصلہ تو اپنے مقام پہ ہوگا لیکن ان کا تکوینی قانون کوئی بیمار ہوتا ہے کوئی مفلس ہوتا ہے کوئی دنیا دار ہوتا ہے کوئی عزت والا ہوتا ہے کوئی زلیل ہوتا ہے کوئی مردہ مر جاتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا تقویری قانون ہے ہر ایک پر چلتا ہے کوئی ہے اس قانون سے باہر کئی بار قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا ہے پڑھو پڑھو پڑھو کئی لوگ نہیں پڑھتے تو صحیح قانون لیکن اگر کسی کو کہا جائے کہ مر جا تو ایک سیکنڈ کا زندہ ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ زندہ رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا اللہ کہتا ہے نماز پڑھو وہ کہتا میں نہیں پڑھتا لیکن اللہ کہتا ہے تو بیمار ہو جا تو کہے گا میں نہیں بیمار ہوتا ہو سکتا ہے اس کا تکوینی قانون اس کے قانون کے آگے مخلوق ایک ایک چیز مخلوق جو ہے وہ پابند ہے چلتے ہوئے دریا کو روکتے مسال صاحب کے لیے روک دیا تھا کہ نہیں راستہ بنا لیا ہوا جس کو اس نے رحمت کہا ہے چاہے تو اس کو عذاب کر دے بنا دے جیسے حود علیہ کی قوم کو عذاب کیا آگ کو اس نے گرم پیدا کیا جس کو چاہے وہ جلا کے لیے پیدا کیا ہے اس کو لیکن اگر حکم دے تو وہ جلانے کی سمت اسے نکل جائے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا آگ میں اس کو نہیں جلایا یہ نہیں کہ آگ کی گرمی ختم ہو گئی گرمی تھی آگ کے اندر لکڑیاں جل رہی تھی اگر گرمی نہ ہوتی تو آگ جلتی نہیں آگ بھڑکتی ہی نہیں تو گرمی تو تھی آگ کے اندر لیکن ہوا کہ حکم ہوا کہ اس کو مت جلاؤ اگر آگ کی گرمی ختم ہو جاتی وہ خود لوگ کود پاتے کیوں نہیں آگ اس کو جلاتی لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ لکڑیاں تو جل رہی ہیں گھاس پتے تو جل رہے ہیں لیکن ہم کو گرمی کا تو یعنی اس کا گرمی کی تپش ہم تک پہنچ گئی کچھ نہیں ہوا تو اسی کو مت جلاؤ جو حکم ملا یا نا کونی و سلامن اللہ ابراہیم ٹھنڈی اور سلامتی بن جاؤ کس کے لیے ابراہیم کہ تو بالکل ٹھنڈی بن جا اس کے لیے نہیں بن جائے اس کے لیے سب چیزیں اس کی پابند ہیں وہ علیہ قبل علیہ السلام جب سمندر سے ان کو پایا دریا سے اس کو اولاد بنانے کی کوشش کی کہ ہم کو بچہ نہیں یہ بچہ ہو جائے گا ہمارا تو سائے شہر میں پھر آیا کسی عورت کے دودھ کو نہیں لے رہا حتاک اس کی ماں طرف لے آئے قرآن کہتا ہے وہ من قبل سارے دودھ ان پر اس نے ہم نے حرام کر دی کیا مانا ہم نے روک دیے بچے کو الرام کا کیا خبر ہے لیکن نہیں پی رہا ہے اس کی مرضی ہر چیز پر اس کا حکم ہے سمس سوائے وہی دخان فقال اللہ و کرم عطینا آسمان کو خطاب کیا زمین کو خطاب کیا کہ میرے حکم کے سامنے آ جاؤ خوش ہو یا ناخوش کالتا عطینا نافائی حاضر ہیں یہاں ناخوشی کا سوال پیدا نہیں دونوں نے حاضری قبول کی انسان اپنی بات ان کو سنا سکتا ہے چاہے کتنا ہی قابل ہو جس میں سننے کی ہو دیوار سے دیواروں سے کلام نہیں ہو سکتا ہے جمادات سے کلام نہیں ہو سکتا ہے درخت کو خطاب نہیں ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یسم شاہ جس کو چاہے وہ سنا سکتا ہے قیامت کا منظر بیان کیا کہ تمہاری چمڑیاں جو بدل کی وہ وہ پر گواہی دیں گے ہم کا بیان فرمائے وہ قالو لم شاہد تم علائی کالو انت قدش تم نے کیوں ہم تو گواہی دی اپنے بدن کی چمڑی کو کہی جواب دیں گے کہ بات اس نے کروائی ہم نے جس ہم سب کی سو بات ہے زبان کو بلوایا کس نے اس کا حکم اللہ کا جب حکم آتا ہے تو کوئی چیز اس کا انکار نہیں کر سکتا اللہ کے حکم سے ان پڑھ پڑھا بن جاتا ہے تین دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو جنجوڑا کہ ایک کڑا پڑھو تینوں بار جواب یہی ملتا ہے کہ ماں ہمیں کان میں پڑا ہوا نہیں تو آخر میں کیا ہوا کہ اقرا بسم میں اب کلبی خلق اللہ کے نام سے کہا عالم بن گئے جو چاہے وہ کر سکتا ہے اس کا اختیار ہے جس طرح بس اب ظاہر بات ہو گئی تو اس کے فیصلے اور قانون کے آگے ہم لاچار ہیں مجبور ہیں اسی طرح اس کے کتاب و فرمان کے آگے بھی ہم مجبور ہیں ہمیں اور کوئی چارہ نہیں اتنا ہی اس کو مکان اور جس امانت سے جس صفائی سے ہم تک پہنچا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں بالحق اند اللہ بالحق نزل حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا حق کے ساتھ پہنچا دی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کوئی اس میں شبہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں اللہ کے فرشتے بڑے شان اور عزت کے ساتھ لے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فعن یسلک من بین یدہ من خلف ہی رسدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات رب واحات بما لدیہم وعصا کل شیء جبرائیل السلام اللہ کا پیغام لاتا ہے ان کے آگے پیچھے کئی رسد ہوتی ہے فرشتوں کی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اللہ کا حکم لایا جاتا ہے جب سورت انعام نازل ہوتی ہے تو پہلے فرشتہ آتا ہے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ کے ستر ہزار فرشتے سورت انعام کو لے آ رہا ہے آپ کے پاس دسویں پڑھتے ہوئے تحمید پڑھتے ہوئے سلاح کرتے ہوئے ہاں؟ دروازہ کھلتا ہے آسمان کا جبریل لاتا ہے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ایک فرشتہ آپ کے پاس آ رہا ہے جو آپ سے قبل کہیں زمین پہ نازل نہیں ہوا وہ آ کے خوشخبری دیتا ہے کہ اب شرب نور ہے تو نور اللہ نے آپ کو دیا قرآن کی دعائیں ساری مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ وہ نہایت اہتمام کے ساتھ اللہ کے کلام کو نظر ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس کا مقصد ہے نازل کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھ کر اللہ سے ڈریں پڑھ کر لوگوں کو ڈرایا جائے اللہ کے عذاب سے تاکہ ان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہو اور اللہ کی خشیت وہ چیز ہے ہر اعمال کی بنیاد کوئی عمل کوئی نیکی اللہ کی خشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا نماز کتنا عظیم معاملہ ہے عظیم کام اللہ اکبر بڑی شان ہے نماز کی لیکن فرمایا کبھی تو اللہ حاضر بڑی بھاری ہے بڑی مشکل ہے نماز کی پابندی اور اس کا پڑھنا بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے اللہ علخاش مگر جو ڈرنے والے ہیں اللہ سے اللہ کے ملاق میرے راجو جن کو یہ یقین ہے کہ اللہ کے سامنے ہم کو پیش ہونا ہے اور صاف کتاب ہونا ہے جواب دینا ہے ان کے لیے آسان ہے باقی بڑی مشکل ہے اللہ کا ڈر بلکہ اللہ نے صاف فرمایا میں یہ تک یہ لہو بن امر یوس جو اللہ سے ڈرے گا اس کے لیے اللہ سب کام آسان کر دیں گے بخیر سے بخیر اگر اللہ تعالی کا خائف ہوگا تو زکات دینی اس کے لیے آسان ہو جائے گی سرکش سے سرکش متکبر اللہ کا خوف ہوگا تو گردن جھکانا اس کے لیے آسان ہو جائے گا بدکار برے سے برا جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اللہ کے سے خائف ہوگا تو وہ گناہوں سے گناہوں کو چھوڑنا برائیوں کو چھوڑنا عیاشوں سے توبہ کرنا ان کے لیے آسان ان کے لیے آسان وام بامن خاص مکان رکھتی ہی ون ہن افسان ہوا اپنے جنت ہی ماوا اللہ سے ڈر کر اپنے آپ کو برائیوں سے روک کر جنت لے جانے کا حقدار بنتا ہے تو معلوم ہے اللہ کے خوف سے ساری باتیں ہوتی ہیں گما تو الآیات والنصر عن قوم لا يؤمنون اگر ایمان نہیں اللہ کا خوف نہیں تو اس کو کیا کہے گا تو اللہ کی خشیت جو ہے اسی کے لیے یہ کتاب آئی علماء کا فریضہ ہے کہ لوگوں کو قرآن پڑھ کے سنائیں اور سمجھائیں تاکہ ان کے ہاں اللہ کا خوف پیدا ہو نیکی کی طرف میلان ہو برائیوں سے نفرت ہو یہ ہے اصل مقصد لیکن ہم نے اس مقصد کو بدل دیا ہم نے اس مقصد کو بدل دیا جس مقصد کے لیے قرآن آیا ہم نے اس مقصد کو بدل دیا اور مقصد بدلنے کے بعد اس کی اہمیت ختم ہو گئی کہ اللہ کی کلام اللہ کی کلام ہونے کی اہمیت اس میں تھی کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھی پڑھی جائے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو ہوا حد میں تو کروں وہ ہے ایماندار جو اللہ کا نام سن کر ان کے دل کے اندر کب کبھی پیدا ہو جاتی ہے خوف پیدا ہوتا ہے اور ان کی آیت سلکوں کا ایمان مضبوط ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے وہ اللہ پہ توقع کہتے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے مقابلے کرے گی دھیرے تو جب یہ چیز چھوڑی جاتی ہے جس مقصد کے لیے اللہ کا کلام آیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا کوئی مقصد اور اختیار کر دیا تو اس کی وہ جو افادیت تھی وہ ختم ہو گئی سیرت کی ختم نہیں لیکن ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوا جس مقصد کے لیے کتاب ہے وہ پورا نہیں عظمت اس کی ختم ہو گیا اللہ کی کتاب ہو کوئی فائدہ نہ میں زیادہ لمبی بات نہیں کرتا عالم اور جاہل دونوں کی مثال دیتا ہوں جاہل کی نزدیک یہ ہے جھوٹے قسمیں اٹھانے کے لیے قسم اٹھا لیے جھوٹا قسم اٹھا لیے اب بتاؤ اس کے لیے قرآن آیا ہے کہ تم برائیاں کرو چوریاں کرو کہ سب قرآن سر پہ میں نے کام نہیں کیا یعنی تمہارے برائیوں کو تم کو بچانے کے لیے قرآن آیا تھا تم کو برائیاں چھڑانے کے لیے اور تم برائیوں کو چھپا رہے کہ ہم نے نہیں کیا تمہارے چھپانے کے لیے تمہارا اور تمہارے لیے جو راستہ کھل جا برائی مقصد ختم ہو گیا ہم نے الیکشن کے زمانے میں دیکھا کہ جا رہے ووٹ لینے کے لیے لوگ منت سماج کرتے ہیں اور ان ان کے سامنے بہت کچھ یعنی عجزی کرتے ہیں اور بہت واضح اور سارے دیتے ہیں سب بھی دکھاتے اور ساتھ قرآن بھی یہ قرآن ہم لے آئے اس کے بعد موٹے ہے تم نے بات یہ سنی یا نہیں سنی اس قرآن والے سے پوچھو اگر ووٹ نہیں دیتا کہا نے قرآن کو نہیں مانا تو بہت ظالم قرآن کو نہیں مانتا وہ قرآن لانے والے خبیص سے پوچھو کہ تم قرآن کی کون سی باتوں کو مانتے قرآن نماز کا حکم نہیں پڑھتے ہاں؟ قرآن سنت کا حکم نہیں مانتے قرآن زکا دینے کو نہیں مانتے قرآن سود سے روکتا ہے تم نہیں باز آتے شراب سے روکتا ہے جناب سے تم سارے کام کرتے ہو تم قرآن کو مانتے ہو محام رب القرآن میں نے جن چیزوں کو قرآن نے حرام کیا ان چیزوں کو جو اپنے لیے حلال کر بیٹھا اس کا قرآن پر کوئی مان نہیں وہ جو اس کی حفاظت تو ختم ہو گئی یہ اللہ کا قانون ہے جمیل فاروں کے لیے ہم قانون کو تو نہیں مانتے اس کے مطابق تو زندگی نہیں بناتے اس کے حدود کو پھانک لیتے ہیں اور کسی قرآن کو مانتے اب آیا علماء کا طبقہ قرآن نہیں پڑھیں گے لیکن اس کاتے وقت اس کو لے آئیں گے ختم کے لیے لے آئیں گے ٹھیک ہے قرآن بخشوانے کے لیے آیا کیسے یعنی طریقہ بت تھا کہ اس طرح بخشے جاؤ گے یہ طریقہ اختیار کرو بخشے جاؤ گے یہ راستہ اختیار کر لو تمہاری نجات نہیں زندگی بھر قرآن نہیں پڑھا قرآن کے ایک جملے کو نہیں مانا ایک حکم کے آگے سر نہیں جھکایا ایک حرام کام نہیں چھوڑا اب مرنے کے بعد اس کو بخشوایا جا رہا ہے خدا کے واسطے بتاؤ یہ قرآن برائیوں کو بڑھانے کے لیے آیا گٹانے کے لیے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آیا گناہوں کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے اب یہ طریقے سے ہم کو کب خوف پیدا ہوگا ہم کو ہمیں یقین ہے کچھ بھی کہیں پیچھے بخش والے بیٹھے بتی جا بھر جا بیٹا بیٹی سارے اس تو جان چھوٹ جائے گی یہ بے دین بنانے کا کتنا اثر غلط طریقہ ہے قرآن مجید کی فاضل ختم ہو گئی اللہ حکم ساتوں آسمانوں کے اوپر آج سے نازل کرتا ہے اس کتاب کو اس کا فائدہ یہی جو ہماری زندگی بنانے کے لیے ہماری پوری پوری سیرت کو درست کرنے کے لیے کتاب آئی اس کو ہم نے غلط استعمال کر دیا اس کے بعد ختم مر گیا کٹھے ہو گئے اور اب ختم دیا جا رہا ہے کئی مولوی کٹھے ہو گئے ایک ایک دو دو لے لے لیا اور قرآن مجید پورا کر دیا دعوت پا کے چلے گئے ان کا جو کام بنا ان کا بنے نہ بنے وہ سردی کا قصہ کرتے ہیں وہ رات سردی تھی بہت بارش بھی ہو رہی تھی گدھے پہ سوار تھا گزر رہا تھا پوری عمر بڑی بڑھاپے کی عمر تھی تو اب وہ پریشان سردی میں وہ کاپ رہا کانپ رہا ہے کہتے کہیں ایسی جگہ مل جائے جہاں بیٹھ کر میں کچھ سردی میں آرام لوں ایک گھر تھا اس سے گزرا اور کہا بیٹا مجھے جگہ دے دو میں گدھے کو نہ کروں میں خود بیٹھوں سردی میں بڑھ رہا ہوں تم کہو لوگ تم کو میں بچوں میں جا کے بٹھاؤں میں میری عمر دیکھو تمہاری بیٹی بیٹیاں میری نواسیاں پوتی ان کی سے بھی بالکل میں بالکل بہت برا ہوں کیا میں تھوڑی دیر آگ پر بیٹھ کر کچھ سردی کو ختم کروں نہیں کہاں جائیں جنگل میں رات کو بارش ہو رہی ہے ایک درخت دیکھا اس نیچے جا کے بیٹھا چلو کچھ بچا اس رات اس شخص کے گھر میں اس کی عورت کے ولادت کا وقت آ گیا تکلیف بہت ہے بچا لیا ہے یہ تو اللہ کا حکم ہے جب بھی کرے تو ایسے وقت میں اور تو وہ تاویز آ جاتے ہیں جاؤ کہیں سے تعویذ لاؤ جائے کہاں آدھی رات کو بارش بھی ہو رہی ہے سردی بھی ہو رہی ہے اس وقت کون ملا اس کو ملے گا اس وقت نزدیک تو گاؤں گاؤں میں جائے اب وہی ملا جو باہر بیٹھا گرد کے نیچے وہی مل گیا اس کے پاس مولا جی چلیے میری میرے مر رہی ہے اس کی ولادت ہے بچہ نہیں ہوا چلو تعویذ لکھو بابا میں تو تیرے گھر میں بیٹھنے کا قابل نہیں خدا کے واسطے ایسا نہ چلیے وہ تو چاہتا تھا کہ مجھے لے گا اس کو آگ سل گئے بیٹھ گیا آگ گدے کو باندھ دیا اپنے آنکھوں سے جب سن سردی وردی گئی کا کا قلم لکھتا مرا جا شد خرم خا نیت جا شد زائد دیا نظر مجھے جگہ ملی میرے گدھے کو جگہ ملی اے اس کی عورت مر جائے میں جا کے آ جاتا ہے بچہ ہو لو میں آ کے آ جاتا ہے ان کو کھانا مل گیا ان کو دعوت مل گئی روٹی کھا گئے وہ جاننے میں جائے اس کا کیا اور وہ اس میں خوش ہمارا بخشوایا گیا ہمارا بدھ بخشوایا گیا ہمارا دادا بخشوایا گیا نہ کوئی عمل کیا نہ کوئی نیکی کی نہ شیخ سے تو بہ کی نہ بدر سے تو بہ کی نہ حرام کھانے تو بہ کی نہ برائم سے تو بہ کی ہر حرام کو اپنے لیے حلال کر دیا اس شخص نے خدا کے کو قتل چھوڑ دیا کیا اس کو بھی انجام کی امید ہے خدا نے اس لیے یہ قرآن بھیجا کہ بس صرف اس کو پڑھ کے زندگی میں کوئی مردوں کے بعد پڑھا دے رہا یہ کتاب زندوں کے پڑھنے کے لیے مردوں کے پڑھنے کے لیے یہ ہمارا اسلام ہے یہ زندو کے پڑھنے کے لیے مردو کے پڑھنے کے لیے مردو کے بعد جب مر جائے پھر اس کے لیے نکالو زندگی بتاؤ یہ اللہ کتاب کی کیا قدر رہی کون سمجھے کہ یہ حکم ہاکی کتاب ہے اور آگے چلیے جس کتاب کا مقصد تھا کہ دنیا کو پڑھ کے سناؤ دنیا کو پڑھ کو سمجھاؤ نے اس کو ایک دندا بنا لیا تعویذ بنا لیا اب قرآن کا تعویذ لکھا جا رہا ہے پوچھو کس کی سنت ہے ان بے شاموں سے پوچھو جو خدا کے کلام کو زلیل کرتے ہیں کس نبی کی سنت ہے کیا رسول اللہ تعالم بیمار نہیں ہوتے تھے قرآن کو یوں استعمال کرتے تھے رسول اللہ تعالم پھر اس قرآن سے وہ مسائل لیے گئے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں ان بیماریوں کے لیے اس طرح استعمال کیا خدا کے مجھے بیان کرنا شرم آتی ہے اور لکھنے والوں کو لکھنے سے شرم نہیں آیا جا کے دیکھو تعویذوں کی کتاب اس کو قرآن کو کس طرح کس کس مقام پہ استعمال کرتے ہو کس طرح استعمال کرتے میں کہتا ہوں مجھے بیان کرتے ہوئے شرم آتی میں میں کتاب پڑھی مجھے بیان کرنے شرم آتی ہے ان کو لکھنے والے کو لکھنے سے شرم نہیں آئی اب بتاؤ اس کتاب کس کام کی ہے یہ کتاب کسی کام کی نہیں ہے ہدایت کے لیے آئی تھی پڑھنے کے لیے آئی تھی پڑھانے کے لیے آتی تھی سنانے کے لیے آتی تھی تاکہ اللہ کا خوف ہو وہ اللہ کے ہاں قرب حاصل ہو اس کی اطاعت کرے اس کی شہید کے مطابق چلے تاکہ ہماری دنیا و آخر دونوں بنے ہم نے اس کے بجائے یہ طریقہ شروع کر دیا یاد رکھو رسول اللہ وسلم کا ارشاد ہے من اللہ کا تمیمت من اللہ کا تمیمت فقد اشرک جس نے تعویذ باندھا وہ شرک کیا اس نے آپ نے بد دعا دی ہے یہ حرام خوروں کو بتاؤ کہ اپنی زندگی نہ کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی من اللہ کا فلا تم اللہ علیہ جس نے تعویذ باندھا خدا اس کا کام پورا نہ کرے ہم نے تو یہ دیکھا ہے اب تو کیا کرتے ہیں اب چونکہ گندا بڑھ گیا مولی سیٹ بن گئے ہم ان مولیوں کو جانتے جو غریب تھے کچھ ان کے پاس نہیں تھا بڑے سیٹ بن گئے کوٹھیوں کے مالک بن گئے لکھا پتی کروڑ پتی بن گئے بڑے بڑے تاجر بن گئے اسی تعویذ پر اور کیا کہتے ہیں کسی کو کیا مشکل ہے کسی کو کوئی مشکل ہے کسی کو کوئی تکلیف ہے اب سب کے لیے تعویذ چل رہا ہے بیماری کے لیے تعویذ چل رہا ہے پہلے کہیں گے کیا جو ہم نے کچھ دیکھا ہے وہ بتاتا ہوں خدا نے یعنی آپ کے ہاں یہ علاج ہے یا نہیں ایک بیمار ہو گیا ہاں؟ دو تین دن ہفتہ دوا کی کبھی علاج صحیح نہیں ہوتا ہے بیماری میں دیر ہو جاتی ہے ہوتا ہے جب صحیح علاج ہوگا تو علاج ہو جاتا ہے مان اللہ اللہ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کے لیے اللہ نے علاج بھی پیدا کیا ہے اس لیے انسان کو تلاش کرنی چاہیے آخر صحیح دوا مل جائے گی علاج کا طریقہ تو اللہ نے بتلایا ہے لیکن یہ کیا کہ دس پندرہ دن یا ہفتہ یا دو ہفتے تین میں اگر فائدہ نہیں ہوا تو فیصلہ ہو جائے گا یا اس کو جادو ہے یا اس کو جن ہے خیر وہ سامنے جب وہ دیکھیں کہا بھائی اس کو جو ہے جن کا اثر ہے اس کو جادو لگا ہوا ہے اب آگے سننے والوں کو بھی شابت ہے کہ خاموش کیسے ہوتا ہے اس سے پوچھو گے ہمیں تو پتا لگا تم کو پتا لگا جادو جادو کا پتا کس کو لگتا ہے جو خود ہوں کوئی اور جانتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تو آپ کو پتا لگا کہ مجھے جادو ہے آپ کو پتا لگا جادوگر نہیں تھے نا جادوگر نہیں تھے ان کو پتا نہیں لگا نا جب اللہ نے بتلایا کہ جادو کیا گیا تو مودی جو کہتا ہے تم کو جادو سمانا مودی خود جادوگر ہے اسی کو کیسے چور کے بغیر چوری کیسے پتا لگے گا اس کو ہاں یہ خود ہے جب جادو کو جانتا ہے کہیں دیو کا سایہ پڑ گیا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہے کو بدھو بناتے ہیں پھر مہینہ دو مہینہ اس کو چلاتے ہیں کبھی پانی پہ پھوک ہے کبھی اس کے منہ میں تھوک مارتے ہیں کبھی اس کو کچھ کرتے ہیں کرتے چلتے دو مہینے کے بعد اس کی بیماری اتنی مضبوط ہو جائے گی کسی ڈاکٹر کا علاج لاش نہیں گئے وہ ایسے ہی مر جاتا ہم نے دیکھا ہے آخر اس کی بیماری ایسی ہو گئی گھر کر گئی کبھی اس کو کوئی فائدہ نہیں کرتا حالانکہ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس امت کے لیے کوئی خیر خواہ دنیا میں نہیں آیا اور نہیں آ سکتا ہے عزیز علیہ اس تمہاری تھوڑی تکلیف ان پر بہت بھاری ہوتی ہے خدا سے بیان کرتا ہے تم کو تکلیف پہنچتی ہے اس پر بہت یہ بات بھاری ہو جاتی ہے ہاری سنا کو تمہارے لیے بہت ہے سکتا ہے کہ اچھے ہوں ان کو فائدہ پہنچے نقصان سے بچے امت کے لیے بڑا قبل کبل رعف رہی ایمانداروں کے لیے بہت بڑا مہمان بہت بڑا رحمدل دل ہے یعنی اس جیسا مہربان اس نے یہ کیوں نہیں بتایا یہ کام کیوں نہیں کیا امت کے لیے بھلائی کیوں نہیں کی ان کو معلوم نہیں ہم کو معلوم نہیں نیا وہی آیا بناوٹی چیزیں ہیں قرآن کی اہمیت کو گرا دیا قرآن کے وزن کو گرا دیا وہاں کلام اللہ تھا جس سے پڑھ کر انسان کو فائدہ حاصل کرنا تھا اور نصیحت حاصل کرنی تھی وہ اس کی حفاظت کو ہم نے روک دیا اچھا پھر صرف سب کو نہیں ہندو تک لکھ کے دیتے ہیں ہندو تک کو لکھ لکھ دیا جا رہا ہے یہی قرآن چوڑوں چماڑوں کو بھنجیوں کو سب کو یہ قرآن لکھا جا لکھ دیا جا رہا ہے جو اس قرآن کے ملک جن کو اس پر ایمان نہیں کہ یہ اللہ کی کلام ہے جن کو اللہ پر ایمان نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے اس کو کیا کہتے ہو آپ کافر کہے ہوئے تو کافر کے لیے وہی برا لکھی جائے یعنی اس سے بھل کر کوئی ستم بھی ہو سکتا ہے اور ستم بالا ستم یہ پھر وہ ناجائز چیزوں کے لیے بھی لکھا جا رہا ہے ناجائز تعلقات برے تعلقات بری باتیں جھوٹے مقدمے سب کے بھی لکھے جا رہے ہیں تمہارے ملک کے پیڑوں کا کیا حال ہے وہ آپ جانتے ہو میں اپنی طرف کے پیڑوں کی بات بتاتا ہوں ایک پیر بہت مانا ہوا سندھ کا بہت بڑا مانا ہوا ٹھیک ہے وہ اور باتوں میں اچھا بھی تھا تو رکھتے تھے یہ تھے بہت باتیں مشہور معروف ہے بہت بڑا دیندار اس کے بہت مرید ہیں بڑے عقیدت مند ہیں کہتے ہیں کہ بہت بڑا معاہد ہے یہ ہے اس کا واقعہ اس کے مرید نے خود مجھے بتایا کہ ایک ہندو اس کے پاس آیا کہا کہ جی میری آشنا مجھ سے ناراض ہو گئی تاویز لکھ کے دیں سمجھ آئی بات اچھا اچھا ہم لکھے پھر تم ہم کو ناچ کے دکھاؤ گے ناچ دکھاؤ گے کہ ہاں بوڑھے کو کہاں اس کو لکھا پھر ان کے سامنے دو چار دفعہ کود آنا چاہ پھر چلے گئے جب چلے گئے تو حضرت فرمانے دیکھو ہمارا اسلام کتنا اچھا ہے ہندوؤں کو بھی نواز دیتا ہے ہندو کو بھی نوازتا ہے یہ ہے اسلام اگر یہ اسلام ہے تو پھر ضرورت کیا پڑی ہے سوچو کون آیا ڈرانے کے لیے دل میں ڈر پیدا ہو اللہ کا خوف پیدا ہو کہیں عذاب کا بیان ہے کہیں کا بیان ہے یوم عزب و ہو احد اس کے عذاب کے بہت کسی کا عذاب نہیں ہے عذاب ال اشد عذاب احد کا بہت بڑا سخت ہے عذاب الآفت اشق بہت بڑا مشکل عذاب ہے ولاب الآفت اکبر بہت بڑا عذاب ہے ولاب الآفت اخلا بڑی ضرورت والا عذاب ہے ساری چیزیں ڈرانے کے لیے سمجھ آئی بات ہے تم کہو گے یہ جی نہیں غلط چیزوں کے نہیں نہیں لکھنا چاہیے مسلمان کی لکھنا چاہیے جو دروازہ تم جب کھولا وہ روکے گا یہ جی چور تم نے کھولا اس کا یہ علاج نہیں پھر کیا ہے تعویذ لکھتے ہیں کس کس جگہ بندواتے ہیں میں حیران ہوں کیا بیان کروں کیا سناؤں آپ کو کس کی شکایت کرے اس سے بڑھ کر قرآن کی بےزتی کیا ہوگی قرآن کا شان گھٹانا کیا ہوگا خدا کے واسطے سمجھو اگر اس میں کوئی حقیقت ہوگی اصول خدا صلی اللہ ہے اس سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں اور بڑا خیال کرتے تھے مسلمانوں کا اور بہت کچھ ان کے لیے کرتے تھے لیکن کبھی کسی کے لیے رسول اللہ صاحب نے یہ نہیں کیا کہ تعویذ لکھ دیا کہ یہ اس کے گلے میں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے اگر یہ اس میں ہمارے لیے خوبی ہوتی ہمارے لیے بھلائی ہوتی اس میں کوئی فائدہ ہوتا یا اس کے لیے بھی قرآن آتا تو رسول اللہ ہم ضرور کرتے لیکن یہ چیز قطعی نہیں تھی فرمایا اس کے نازل کرنے کا منگلی مقصد ہی ہے کتاب اللہ مبارک آیا تھی قرآن کے ہم نے اس لیے کتاب نازر کی کہ اس کی آیات پہ غور کریں یہ تو نہیں کہا کہ لے جب وہ آیات ہی آنا کے لکھ کر گلے میں ڈالتے اسی لیے خدا نے نہیں بھیجا خدا نے کس کام کے لیے بھیجا تم نے دوسرا کام استعمال کیا اب سنیے آپ جس ملک میں رہتے ہو پاکستان میں ایک دستور بن کر تمہارے سامنے آتا ہے تم اس دستور کو لکھ کر گلے میں ڈال دو کر تو یہ دستور کو ماننا ہے تو میرے دوست یہ بات غلط ہے جو ان کی حفاظت اس کو ختم کیا جا رہا ہے ان سے روکا جا رہا ہے پوچھو لوگوں سے بھائی کہاں ہے اس کا ثبوت کس نے کیا ہے رسول اللہ کوئی ثبوت ہے تو اس کا جواب کوئی نہیں دیں گے بلکہ جواب یہ کہ اتنے بڑے ہمارے بزرگ کرتے تھے تو وہ سارے غلط ہیں تو مجھے بتاؤ ایمان سے بتاؤ کہ پھر ہم اور کافروں میں کیا فرق رہا انہوں بھی یہی کہا تھا انتنا آبان انا آتنا ساتنا کبھانا ہسو ناما اتنا بلت مال فین فرنا آبان جو ہم نے بڑوں کو دیکھا ہے وہ ٹھیک ہے وہ بھی یہی کہتے تھے میں یار یہ تو نہیں ہے میرے دوستوں کسوٹی کو یہی نہیں ہے ظلم پر ظلم یہ ہے اس تعویذ کے اندر شرک کہیں یا جبرائیل لکھا ہوا ہے کہیں یا میکائل لکھا ہوا ہے کہیں یا اسحاوی لکھا ہوا ہے نہیں دیکھا آپ نے یہ قیامت میں پتا لگے گا ویوم یا شرم جمی یا سم یقون الملائے الملائک دہاولا یا کم کانو یا ابدون کانو سبحان کا انت ولی نام دون بل کانو یا بدون الجن اکثر بہم مومن سمجھ آئی بات سبا کے پانچویں رقو کی آیت ہے فرشتوں سے کہے گا قیامت کے دل کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے توبہ توبہ توبہ تو پاک ہمارے سوا کسی کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں یہ تو شیطانوں کو پوجنے والے تھے شیطانوں کو ہم کو نہیں لکھا کیا گیا ہے یا جبرائیل یا میکائی یا اسرافی یا اسرائیل یا فلانا یا فلانا تو یہ کون سے کون سے شیطان کا نام جبرائیل ہے وہ تو فرشتے ہیں تو اسی کا جواب وہیں دیتے ہیں کانو یا بدونل یعنی تو جن اور شیتانو کو پوچھتے تھے کیوں کہ ہم ہوں بہن یہ انہیں کو ماننے والے انہیں کہنے پر یہ کام کرتے ہم نے نہیں کہا ہم تو پیدا ہیں ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کام کیا ہے ہم اس شفا شفا پہ تھوکتے ہیں جو کفر سے ہم کو حاصل ہو ہم اس شفا پہ لالت بھیجتے ہیں جو شرک سے ہم کو حاصل ہو کیا موت سے ہم بچ سکتے ہیں آنے والی جس دن آئے گی وہ آئے گی ساتھ وہ آئے ایک لبا آگے پیچھے نہیں ہوگا لیکن چاہتے ہیں کہ موت ایمان کے ساتھ بیماری میں شفا ہو نہ ہو بات اور موت ایمان ہو مسلمان ہو اس بات کو قرآن اس لیے آئے چھوٹے چھوٹے تعویذ بنے ہوئے دیکھو کتنی کتنا ظلم ان لوگوں نے کیا ہے اتنا چھوٹا بنا کر تعویذ کی ڈبی میں ڈالا ہے گلے جو دیکھا اب اور چھوڑیے یہ تو خیر قرآن ہے اس کو اگر پڑھے تو پڑھ سکتے ایمان سے یا بےمانی سے پڑھے تو پڑھ سکتے تعویذ کو جو قرآن کی آیت لکھی جائے گی وہ بغیر پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ جو چھپی وہ پڑھ سکتے ہیں جو چیز پڑھی ہی نہیں جا سکتی وہ قرآن کیسے ہے اس کو قرآن بنا یعنی اتنا کر دیا کہ پڑھ بھی نہ سکے کی کوئی حد ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتلا دیا امان حسین کی روایت ہے ایک شخص کو دیکھا کہ قرآن پڑھ کے اور اس نے سوال کیا تو کہا اللہ اے علیہ تھینک یو سلا نے کہا کہ قرآن پڑھ کے اللہ سے مانگا کر ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن پڑھ کر لوگوں سے مانگے آج قرآن کو بیچا رہا ہے میں پہلے ایک بات چھیڑ دی بیچ میں رہ گئی میں نے کہا ہم نے تو یہ اپنے علاقے میں دیکھا ہے تمہارے علاقے میں تو کیا ہے جب لوگ بڑھ گئے تو کام بڑھ گیا نا لاکھوں کروڑوں کا کام ہو گیا جا کے دیکھو مولویوں کو ان کے دروازے پر جو ہم نے دیکھا ہے اپنے علاقے میں سانگے موٹر زعفران لے کے ان کے پاس رکھ دی بلا یہ تعویذ جو ہے زعفران سے لکھا جائے گا لکھنے کا کسی نے حکم دیا زعفران میں تو کوئی چیز پانی جس کے لیے اللہ کے میں نے سمائے مانگتا ہوں اور جس سے سیاہی بنتی ہے وہ پاک ہے اس کی کیا ضرورت ہے سمجھ آئی بات پھر کیا کہتے ہاں لیکن خالص چاہیے خشک بھی ہو زعفران ہو خالص اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا اور مولی صاحب کے پاس فلاں دکان پر جو ہے وہ خالص ہے اور پھر جتنا حال ہے اتنا جتنا حال ہے اس اس کے حساب سے وہ قیمت اس کی ہوگی میں تو دو تین سو روپیہ تولا ملے گا بڑا ہے تو ہزار تولا ملے گا چھوٹے کو کہا کہ ایک تولا چاہیے دیکھا یہ بڑا چار تولے چاہیے اس سے کہاں بھی نہیں بنے گا دو الفاظ لکھ دیے پھر وہ وہی بھیج دیا سمجھے اب یہ جھوٹو حرام کھانا کس نے سکھایا یہ قرآن مجید کو غلط استعمال کر دیا سمجھ آئی بات اب دیکھا کہ بھائی لکھنا تو سارا دن کہاں تک لکھے لوگ بہت ہو گئے ہیں اب صاحب اتنی چھپوا دی ہمارے یہاں جو لکھتے ہیں ایسا کرتے چھپوا دیتے اتنی چھبی ہوتی چھبی سمجھتے ٹوکری ہاں ٹوکری سمجھو وہ بھر کے رکھ دی جیسے وہ کیبل پر بیڑیاں بیچتے ہیں سگریٹ اور بیڑیاں دیتے ہیں <laughs> یہ حال جی۔ کی بات سب سے بڑا فتنہ عورتیں مرد کٹھی ہم نے دیکھی اس طرح عورتوں کی مرد کی قطار یہ اسلام رسول اللہ وسلم یہ سکھانے آئے تھے یہ اسلامی دعوت یا سینما حال ہے کچھ خدا کا خوف کرو اللہ سے کرو کتنی غلط بات بہرحال قرآن کریم اس کے لیے نہیں آیا قرآن کریم آیا ہے پڑھنے کے لیے پڑھانے کے لیے لکھا لوگوں کو پڑھ کے سناؤ فکرات یس سر میں جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھ یہ دبرو آیات میں غور کرو قرآن اس لیے آیا تاکہ تمہیں ہدایت ان ہزم قرآن بے تر رستہ بتانے والی کتاب اور اس کو ہم نے غلط چیز کے استعمال کر دی اللہ ہمیں بچائے فرمایا لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ وہی کتاب ہے جس کا نازل ہونا کس کی طرف سے اتارنا کس کی طرف سے ہے رب العالمین کی طرف سے اللہ نے کہا رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے تو یہ سب جہانوں کے لیے ہدایت ہے امام اللہ کے سوا کوئی دوسرا رب ہے تو اس کے سوا دوسرا کوئی حادی نہیں ہو سکتا یہ اس کے لیے ہے اور نزل ابھی اس کو نیچے اترا لے کر کون اور روح الامین پاک روح یعنی جب اسلام امین جو امانت والا ہے امانت کے ساتھ پہنچا ہے اس میں کسی قسم کی بات نہیں ہے نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا دخل بالکل امانت سے پہنچا ہے اللہ کا سیدھا تمہارے دل پر اللہ کا کراف میرے اس طور سے میرے فرض کہ سیدھا تمہارے دل پر پہنچاتے ہیں لڑنا میں کوئی واسطہ نہیں اس لیے کیونکہ غریب ہو تم قریش بھائی بہت بڑے لوگ ہیں وہ غریب کو نہیں مانیں گے بڑے آدمی کو مانیں گے لنگ عمر حتا تفر عمر یمبو بڑے سوال ہیں آؤ تکول کا جنت منا خلو فجل ہا تفصیل ہا او تو سما کما زام تالا کس ہا او تاسی کی بلا کر کبیلا آؤ یقول کا بے تم من ظہر ہم تمہاری بات تم کیا ہے تمہارے پاس تمہاری بات مانیں گے تمہارے پاس چشمے ہوں باغ ہوں بنگلے ہوں کوٹیاں ہوں یہ ہو تمہاری جگہ سونے چاندی کی جگہ بنی ہوئی ہو پھر ہم کہیں کہ یہ آدمی ہے اس کے پیچھے جائے اس لیے اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے غریب تو ہے اس لیے ہم نے یہ قرآن بھیجا کہ تعویذ لکھا کرو تم دار بن جاؤ پھر کوئی جھک جائیں گے تمہارے پیچھے اس لیے بھیجا گا کیونکہ ان کا سوال بھی دفاع ہو جائے وہ تو مطالبہ کرتے کہ تم امیر آدمی ہو بڑا آدمی ہو سونے اور چاندی کے مہاراج تمہارے پاس ہوں جب ہم تم کو مانیں گے اب تم غریب کرا سکتے ہو تمہیں آسان طریقہ بتلا دیا کہ تعویذ لکھا کرو پچاس پچاس روپیہ تعویذ پانچ پانچ سو ہزار دو دو ہزار کا تعویذ تھوڑے دنوں میں تمہاری چاندی کی چاندی کا بنگلہ بن جائے پھر یہ ان کا سوال ختم ہو جائے گا یہ تو قرآن نے نہیں کیا اس کا جواب تو یہ کہا کل سبحان ارب یہ ہلکند اللہ بشا رسول یہ دینا نہ دینا کم کرنا اونچا کرنا نیچا کرنا یہ اسی کا کام ہے میں تو اس کا پیغام لے آئی رسول ہوں انسان لیکن اس کا مطلب بیا کہ کس لیے لتکون من المنزعی میں سو پہلے ہم نے والے تم بھی ان میں سے ہو اللہ کے عذاب سے اللہ کی گرفت سے اللہ کے غضب اور کار سے لوگوں کو ڈرا لوگوں یہ بوائیں تمہاری کی اچھی نہیں یہ غلط کام تمہارے اچھے نہیں خدا سے تو قرآن تو اس کے لیے آیا مگر کیا کریں میرے دوستوں ہم دعویٰ تو قرآن حدیث کی کرتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں دوسروں کو الزام دیتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ دوسروں کے پیچھے ہیں امتیوں کے پیچھے ہیں اپنے بنائے ہوئے کتابوں کے پیچھے ہیں قرآن حدیث کے پیچھے تم کرو قرآن حدیث کے پیچھے تم قرآن حدیث پکڑ ملتی تو کیا ہمارے بزرگوں کا یہ کام ہے ہمارے بڑے نے یہ کیا ہمارے بڑے نے یہ نہیں کیا اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے تو جواب یہ کہ ہمارے بڑے جو کہتے تھے وہ غلط اور اگر قرآن حدیث میں ہے بھی صحیح تو ہمارے بڑوں نے نہیں کیا تو یہ کہاں کیا ہم نے میں تم نے ان کی کہا کہا کس منہ سے اپنے آپ کو تم حدیث کہلاتے ہو حدیث کا کام تو یہ کہ قرآن حدیث کے الفاظ کا تابع اس میں اپنے رائے کو دخل نہ دے اپنی بات کو دخل نہ دے اپنی چیز کو دخل نہ دے کسی چیز کو دخل نہ دے جو الفاظ کا مطلب اس کو لے لے جو آیت کا مفہوم ہے اس کو لے لیں جو حدیث کا الفاظ ہے اس کو لے لیں بس ہمارا ایمان اس پر ہے اس میں جو چیزیں ملاؤ گے برباد ہوگی یہ اس کی مراد یہ ہے اس کا مقصد یہ ہے اس کو برباد کرنا ہے امام داغ نے کہا ہے امیر الحدیث علا وجہ ولا الخلوفی مایوس دو حدیثوں کو اپنے حال پہ رہنے دو جیسی ہائیں ویسے ہی کا ترجمہ کرو اس میں دوسری چیز ملا کر اس کو بگاڑو نہیں برباد نہیں کرو اس کا مطلب یہ ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں یہ کتنے تم کو سمجھایا اسی ابھی مثال اس کو لیجیے آپ نے فرمایا من اللہ کا تمی متن اشرف جس نے من تالہ کا من جسے تعویذ باندھی اس نے شرک کیا تمی بولتے جو گلے میں باندھا جاتا ہے تعویذ سبھا کے لیے تو تعویذ کرنی شروع کر دی بھائی اس سے مراد وہ ہے جو ہڈیاں وہ باندھتے تھے قرآن مراد یہ تم کو صحیح مراد اس نے سکھائی یہ تقسیم رسول اللہ ہم نے کی ہے جو اپنی طرف سے تم تقسیم کرتے ہو حصہ کرتے ہو کہ یہ قرآن یہاں مراد نہیں ہے حدیث کی دعائیں مراد نہیں ہے یہاں تو وہ ہڈیاں اور پتے اور لکڑیاں باندھتے تھے اور یہ کیا وہ سیٹ کے ٹکڑے باندھتے تھے پتھر باندھتے تھے اس کی بات ہے یہ تمہیں سے نکالا یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہے تمہاری رائے ولا ہما دو اس میں رائے کو داخل حدیث کو بگاڑو سب جو مسالہ ہمارے سامنے پیچیدہ بنتا ہے ہمارے ذہن میں نہیں آتا اس کی اصل بیماری کا نتیجہ یہی ہے سبب یہی اصل بیماری یہی کہ ہم راہ سے خالی ہو جائیں خیالات سے خالی ہو جائیں بائیں دائیں بائیں سے خالی ہو جائیں حضرت نے فرمایا ہمارے بزرگ نے یہ کہا ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے ہمارے بڑے یہ نہیں کرتے تھے اس بیماری سے بچو وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکو گے اس پہ عمل نہیں کر سکتے تم لوگ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے صرف جو مانا جس لفظ کی سمجھ میں نہ آئے وہ آپ علماء سے پوچھیں جو ختم دیکھیں اتفاقی کوئی ایسی بات مشکل آتی ہے جو ذرا پیچیدہ ہوتی ہے جس میں انسان کو علماء کے رجوع کرنا پڑتا ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے یہ فرماتے تھے یہ آسان بات اس میں کوئی مشکل نہیں ہے خام خواہ اس کو مشکل بیان کرتا ہوں خام خواہ اس کو مشکل نہ بنایا جائے ہم خا اس کو مشکل نہ بنایا جائے ہم اس کو مشکل بناتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں کی پابند کر کے پھر خالی اس ذہن بنے ہمارا ذہن بھوسے سے بھرا ہوا ہے کیسے قرآن کو سمجھیں گے کوئی بات ہمارے سامنے قرآن کی آتی ہے کوئی حدیث کی آتی ہے جو ہم نے پہلے نہیں سنی جی یہ ہمارے لیے مشکل ہمارے بزرگوں نے نہیں کہا بھائی قرآن تو کہتا ہے حدیث تو کہتی ہے کہ بھائی بزرگوں نے نہیں کہا وہ بوسے میں بھرا ہوا ہے وہ ایک لطیفہ یاد آیا کہتے ہیں بھورا بھورا دیکھا ہے نا آپ نے بھورا اور ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے ہاں وہ اتنی کو بولتے ان دونوں کی دوستی تھی آپس میں اب بھورا تو بھولوں پر بیٹھتا ہے وہ جو گندگی کو پھر یعنی کھاتا آتا ہے پھیلاتا رہتا ہے ان کی دوستی تو بھورا نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ کوئی یار کبھی میرے پاس آ جاؤ میں بھی اپنی جگہ تمہیں سیر آؤں تو وہاں چلے گئے تو باغ میں بیٹھا تھا تو ایک پھول کے پاس یہ کتنا خوشبودار پھول ہے بہترین کیا مجھے تو کوئی بو آ رہی نہیں آتی خیر آئے تو یہ دیکھو ہوں ہوں اس میں بوئی نہیں گلاب کے پاس چلے گئے تو بہت بڑا بہترین پھول اس سو لے بو نہیں کو ناک نہیں ہے کیا دیکھو دیکھتا تو اندر وہ گندگی لگی ہے بیوقوف پہلے یہ تو نکالو تمہیں آئے تو رائے اور قانون میں ہم پھنسے ہوئے ہیں رسم و رواج ہم پر غالب ہیں پہلے اپنا ذہن اس سے صاف کرو پھر قرآن سمجھ میں آئے گا تو میرے دوستو یہ ہے صرف اصل بات اس طرح کی تقسیم کرنا کہ یہ وہ مراد ہے لکڑیاں وہ جو کفا کرتے تھے وہ مراد ہے یہ نہیں یہ تم نے کہاں سے نکالا تمہاری رائے کو حدیث سمجھے رسول اللہ نے کہا کہ جو چیز باندھتا ہے وہ شیخ شیخ کا خلاص اور روکا اور اور اور روکا مطلب رسول اللہ نے صرف دم کرنا ثابت ہے قرآن کی آیتیں یا حدیث پر کسی کو پر دے کسی دم کر دے انگ دے یہ آپ سے ثابت ہے ہم اس کو اس کا انکار نہیں کرتے نہ مسلمان کا کوئی حق ہے انکار کرنے کا یہ پانی پر یہ رسول اللہ کوئی ثابت نہیں پانی پہ دم کہتے ہیں فلاں میں دم کہتے ہیں پھونکے مارتے پھونکوں کی کوئی یاد نہیں بہتر میں پھوک مارنے کی منع یہ تو اور بیماری ڈاکٹروں سے پوچھو کو بیماری پھیلتی ان کے یہ تو اور سوانی میں جو رسول اللہ ثابت ہے لاباس لابا کا مالمے میں شرک کر اگر شرک نہیں تو اس دمکانے میں کوئی حج نہیں باقی جو رسول اللہ نے ثابت نہیں اس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 بسم الله الرحمن الرحيم يوم كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه بی أولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأزل سبيلا وإن قادوا ليفتنونك عن الذي أوهينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا لولا أن ثبتناك لقد كت اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے مبوس فرمایا تاکہ وہ جو حساب کا دن ہے جس دن ساری دنیا کو جمع ہونا ہے اولین و آخرین کو اکٹھے ہونا ہے اس دن نجات پانا اور اللہ کے عذاب سے بچنا اس کا کیا طریقہ ہے وہ ہمیں بتلائیں اس لیے کہ اللہ کے آگے اس چیز کا نام کامیابی نہیں ہے کہ ہم دنیا کی عزت حاصل کر لیں دولت کما لیں زیادہ کسی اونچے مقام پہ پہنچیں یہ اللہ کے نزدیک عزت نہیں ہے اللہ کے نزدیک کامیابی نہیں ہے اللہ کے نزدیک کامیابی جب ہو سکتی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچے فمن زحز ان و ادخل جن فقد فاض مل حیات دنیا اللہ متعل جو شخص جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر کے کر دیا گیا وہی شخص کامیاب ہے دنیا کی حیاتی فمائی آنکھوں کا جھوکا ہے ٹھگنے کا سامان ہے کوئی حقیقت نہیں کیونکہ وہ دن وہ ہے جہاں یہ چیزیں کام نہیں آئیں جو آج کام آتی ہیں المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہے یعنی دنیا کا سطر و بچا ہے لیکن یہ آخر بھی وہ چیز کام نہیں آ سکتی یوم لا ینف معلوم ولا بنون اللہ من اللہ کر اس دن نہ کسی کو مال فائدہ دے سکتا ہے دولت فائدہ دے سکتی ہے نہ بیٹے اور اولاد فائدہ جیسے نہ خاندان فائدہ دے سکتا ہے اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہم کو وہی راستہ بتلانے آئے جس سے ہم آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں جس کتاب اور پیغام کو آپ لے آئے اس کی صفت بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کی ہے نہاد القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویو بشر المنی نلین یامن سالات کبیر وان الذين لا يؤمنون بالآخرة آتدنا لهم عذابا علیما فرمایا یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بالکل سیدھا رستہ بتلانے والا ہے اور جو لوگ ایماندار اور نیکوکار ہیں ان کو خوش خوشخبری دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے بہت بڑا عجر ہے بہترین بدلہ ہے بے حساب ثواب عجر اور اگر آخرت کا بے سے بے خوف ہو گئے اور آخرت کی پرواہ نہیں کی تو یاد رکھو کہ یہ عذاب تم کو یہ قرآن تم کو سخت عذاب سے بھی ڈراتا ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو مان لیا آپ کی سنت کو تھام لیا تو ان کا تو فلاح ہے ان کے لیے نجات ہے قیامت میں وہی لوگ سرخرو ہوں گے دوسرے نہیں ہوں گے وہ یوں ہوئی یوم مستب شیرا ظاہر کا تم مستفرا ظاہر کا تم مستب شیرا کئی ایسے چہرے ہوں گے جو خوش ہنستے ہوئے اور گلاب کے پھول کے طرح کھلے ہوئے اور یوں یوم دن خبر تاہ کو قطر ایسے بھی شکلیں ہوں گی جن کی شکلیں جو مرجھائی ہوئی بیمار کالی ہوئی کان نما اوشت من اللہ کتاب من اللہ مزرما کان نما اوشت وجوہ کتم من اللیل مظلمہ جیسے اندھیری رات ہوتی وہ کون ہے الاقف الفجر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے منکر اور بدکار اور فجر تو اس دن کی سرخ ہوئی یہ مسلمان کی نشانی اللہ تعالیٰ ہم کو وہ نصیفہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بغیر وہ سرخوئی حاصل نہیں ہوگی دولت کی بات اولاد کی کثرت دنیا کی عزت بڑی کرسی مل گئی لیکن آخرت کے سرخروئی کی باعث یہ کوئی چیز نہیں بن سکتی آخرت میں سرخروئی ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کسی کی اطاعت کسی کا اتباع کسی پیر کی مریدی دامن تھامنا اس سے کوئی سرخروئی نہیں ہو سکتی آخرت میں سرخروئی ہونا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابے داری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے جب کبھی آپ یاد آتے ہیں میں کتنا ہی مشغول ہوں کسی بھی دندے میں ہوں کسی بھی شغل میں ہوں لیکن آپ جب یاد آتے ہیں تو میرا وہ کام رک جاتا ہے ایک دفعہ آ کے آپ کو دیکھ لوں پھر ہو گیا پھر جا کے کام میں لگتا ہوں اور جب یاد آتے ہیں تو بس میرے کام سے نہیں ہوتا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اتنا زیادہ اس قدر میرا دل آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے آج بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ سمے یا دنیا میں تو کوئی نہیں رہے گا مر جانے کے بعد آپ نہیں کس مقام پہ ہوں گے کیا پھر بھی آپ سے آپ کو میں دیکھ سکوں گا یہاں جانے کے بعد کیا میں آخر آپ کو دیکھنا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ تھوڑی دیر خاموش ہیں قرآن مجید کی آیت نہ أنعم رسول عليهم من النبيين والصديقين شودا والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من بالله عليما فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابے داری کرے گا تو وہ اس جماعت میں ہوگا جس جماعت پر اللہ کے بڑے انعامات ہیں بڑی مہربانیاں ہیں وہ ہے عظیم شخصیتوں کی جماعت نبی صدیق شہدا صالحین ان کا مجموعہ ان کی جماعت میں ان کا شمار ہوگا اور یہ اللہ کی طرف سے بہت خاص مہربانی ہے جو ایسی رفاقت ان کو نصیب فرمائے گا یعنی بتلا گئے کہ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو میری اطاعت کرنی ہوگی میرے طریقے پر چلنا ہوگا میری سنت پہ عمل کرنا ہوگا سمجھ آئی بات قیامت کے دن تین باتوں کا سوال ہوگا قبر میں بھی تین باتوں کا سوال ہوگا یہ آپ مولویوں سے سن چکے ہو قبر میں پوچھیں گے ماں رب کو تیرا رب کون ہے ومن نبی کو تیرا نبی کون ہے وما دین کا تیرا دین کیا ہے یہ بھی سوال ہوگا وہ من کا تیرا پیے کون ہے یہ سنا ہے سوال ومن شیخ تیرا شیخ کون ہے ومن امام کو تیرا امام کون ہے کیا یہ بھی سوال ہوگا کبھی سنا ہے آگاہ میں بھی یہی باتیں ہوگی تین الم یات کم رسل کم یتنون آرے کم آیات ربی کم ویوز کم لکھا کم کیا تم میں اللہ کے رسول نہیں آئے تمہیں اللہ کی آیتیں اور آکام پڑھ کر نہیں سنائے اس دن کے لیے تم کو نہیں کہ ایک حساب کا دن ہے جہاں تم کو پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے یہ تمہیں کہا یا نہیں یہی وہاں باتیں ہوں گی یہ نہیں کس ہلکے سے آئے ہوں کون سا سلسلہ ہے تمہارا کس پیر کی وعید ہو کیا تمہارا مذہب ہے کیا تم کا تمہارا طریقہ ہے وہاں کوئی طریقہ کام نہیں آئے گا کوئی مذہب کام نہ آئے گا مذہب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام آئے گا طریقہ اس کا کام آئے گا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا ہے اب تم نے اپنی طرف سے طریقے بتلائے ہیں اب ان کو کون مانے کیا رسول اللہ طریقہ کوئی نہیں پیش کیا تم طریقہ چاہتے ہو نام الگ رکھ دیا کوئی مذہب کہتا ہے پھر طریقہ ساری باتیں دین الگ کر دیا طریقہ الگ کر دیا مذہب الگ کر دیا دین اسلام ہے مذہب تین چار میں سے کوئی اختیار کر دیا طریقے بھی تین چار بنا کے ان میں سے کوئی اختیار کر دیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی طریقہ نہیں پیش کیا اگر آپ نے کوئی طریقہ پیش ہی نہیں کیا تو سارا طریقے ہی بدت ہو گئے اگر آپ نے طریقہ کوئی پیش کیا اور یقیناً پیش کیا تو پھر دوسرے طریقے کی ضرورت کیا ہے بات بالکل کھڑی ہے فرمایا عَلَيْكَ نَفْعًا يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَذَرُوهُ قَالُوا کالو یا کنا سمینا کتابنس نئی مستقیم یا اللہ وامنو بے یغفر لکم من ذنوبکم ویجعکم من عذاب علیم فرمایا ہم نے جنوں کی جماعت کو تیار کیا تیری طرف آئے اور قرآن سننے لگے جب وہاں پہنچے تو ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو کے سنو جب وہ پوری بات ہو گئی تو جاگ بن کے چلے گئے مبلغ بن کے دائی بن کے چلے گئے ایمان لایا انہیں آمن ایمان لے آئے اقرار کیا کہ بل مشرق برب بنا احدا اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کہیں گے تو وہ کر ایمان لے آئے اور چلے گئے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے ڈرانے کے لیے پیغام پہنچانے کے لیے جب پہنچتے تو کیا کہتے یا کو بنا سمینا کتاب اے ہماری قوم میں ایک کتاب سن کے آئے ہیں اللہ کے ستم نازل ہونے والا سن کے آئے ہیں موسا امباد علیہ السلام کے بعد کتاب نازل ہوئی ہے جو مصدقل بین یدئی اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا خوبی اس میں یہ ہے کہ یہدی ال الحق حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وائرا طریق مستقیم جو سیدھا طریقہ ہے وہی بتلاتا ہے بتلایا طریقہ اب کون سا مزید طریقہ رہ گیا یہی طریقہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے دنیا میں راہیں بھی دو ہیں ہدایتیں دو ہیں سمجھ آئی بات ایک ہدایت اللہ کے رسولوں کی طرف سے یہ وجہ اللہ امرنا ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدعيم الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض الا الى الله تصير الامور فما تو وہم گمان میں بھی نہیں تھی تجھے کوئی بتا بھی نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے ایمان کیا ہوتا ہے ہم جسے چاہیں اس کو ہدایت کے لیے تیار کر دیتے ہیں اب ہم نے تم کو مقرر کیا ہے اللہ کی راہ دکھانے والا تو ہے ہدایت کرنے والا تو ہے ایک ہدایت یہ ہے دوسری ہدایت فرمایا ان لکم ادو فتخذوه ادوا پہلے تو یہ سیتا شیطان تمہارا دوست نہیں ہے تمہارا خیخا نہیں ہے تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن جانو پھر واضح کیا کہ کیا اس کی حالت کیا ہے فرمایا کتبا من ہے شیطان کو اللہ نے ہادی کہا ہے شیطان کی بھی ہدایت ہے یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ جس کا وہ والی بنا جس کا وہ رہنما بنا جس کا وہ پیشوا بنا تو اس کو بھی ہدایت کرے گا شیطان اس کو بھی ہدایت کرے گا لیکن کہاں الا عذاب صحیح صحیح جہنم کی ہدایت کرے گا ہدایت کے بڑا راستہ بتلانا نبی تو راستے بتلاتے ہیں اللہ کا راستہ جنت کا راستہ اور شیطان بتلاتا ہے راستہ جہنم کا یہ دو ہدایتیں ہو گئی اب ہم شیطان کی بات تو مانتے ہیں اللہ کی بات تو یقین نہیں آم میں دیکھیے دونوں کا فرق ہے اب اللہ کا فیصلہ سنیے ان کی تعلیم سنیے اور شیطان کی تعلیم اچھی اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اللہ تعالی عدل کا انصاف کا نیکی کا سدا رحمی کا یتیم و مسکینوں کی نگہبانی کرنے کا اور منع کرتا ہے برائیوں سے بے حیائی کے کاموں سے ظلم کو نا انسانی سے روکتا ہے اور شیطان کے لیے کیا کہا مساشا ماد وہ تمہیں برائی سکھاتا ہے برائی کا امر دیتا ہے وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے اللہ پر اللہ حق بولنے کی تعلیم دیتا ہے اشتان الفر و واللہ فاشا مغفرتا من وفرتا خیات وفضلا شیطان تمہیں جو ہمیشہ ڈراتا ہے اخلاص سے کہ اللہ کے راستے میں دے دو دے دو گے جیب خالی ہو جائے گا اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک کر پھر برائی میں خرچ کرواتا ہے کیونکہ دولت ہے پانی کی طرف اگر ایک جگہ بند کرو دوسری جگہ نکل جائے گا پھٹ جائے گا صحیح ہے نا تو حلال کا راستہ بند کر کے تم کو حرام کے راستے کھول دیتے لیے لیکن تم ان کی بات مانتے ہو لیکن اللہ کی بات تو نہیں تھی وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ یہ تم فرض ملو فضلہ اللہ کہتا کہ میرے خوات میں ہوگی تو میں اور بڑھاؤں گا اور اس کے ساتھ تمہاری خطاؤں اور گناہوں کو معاف کروں گا لیکن ہم ان کی بات مانتے ہیں اللہ کی بات نہیں مانتے جب قیامت کا دن آئے گا تو وہاں کیا ہوگا جب جائیں گے وہاں جہنم میں اب وہ غصہ کہیں گے اپنے بڑوں پر جنہوں نے جو گمراہ کیا العالمين وما طارفی الا المجرمون خدا کے ہم تو گمراہ تھے کہ تم کو اللہ کے ساتھ برابر بنایا اللہ کے ساتھ شریک بنایا تمہارے نام کے چڑھاوے تمہارے آگے سر جھکانا تمہارے آگے ہاتھ جوڑنا تمہیں مشکل میں پکارنا میں بڑا ظلم کیا خود گمراہ تھے ہم کو بھی گمراہ لو لال تم لک مومنی نے کہ تم نہ ہوتے تو ہم مسلمان بن جاتے ہم سدھر جاتے تم نے گمراہ کیا ہم کو بگڑتے بگڑتے آگے شیطان پہ آئیں گے اس کو بھی گالیاں دیں گے اس کو بھی لرد ملامت کہیں گے وہ بھی سنتا ایک کہ بھلے کہنے دو ان کو مال بھی مسرک مسرقی شیطان کہنے لگے گا او مجھے کیوں گالیاں دیتے ہو اللہ کے سچے وعدے پر تو تم نے یقین نہیں کیا نیکیوں کے لیے ثواب کا وعدہ دیا گناہوں کے لیے عذاب کا وعید بتلایا تو تم نے ان کے وعدے پر تو بھروسہ نہیں کیا لیکن میں جھوٹے وعدے کو مان لیا فاخلف وبا میں صرف اتنا کیا کہ تم سے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا میں اور کیا کیا وماکان علی علیہ سلطان میری کوئی حکومت نہیں تھی میں نے زبردستی تم کو زبردستی تمہیں حام کھلوایا زبردستی گناہ کروایا نہیں بات صرف اتنی تھی اللہ تو تم پھنستا جب تم لی میں نے تم کو ایسا کہ تم چلے آئے اللہ کی طرف سے بلاوا ہوا وہ رسول یدو کم لطو مروب اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ موزن پکار رہا تھا کہ حیا سلاد آؤ نماز پر اور ادھر حکم تم کو ملا ویدا نوتی سلاد میو مرجم پساؤ سنتے چلے آؤ لیکن تم اس کی پرواہ نہیں کی اور تمہیں اللہ نے بتلایا انما یدو ہزب بہل یقرو میرا ساد یہ حبیب تم کو اس لیے بلاتا ہے کہ جہنمی بنو پھر بھی تم نے میری پکار پر لبے قد پہنچ گئے اب فلا و لوم انفس کو مجھے کیوں گالیاں دیتے مجھے کیوں ملامت تو اپنے آپ کرو ماں اب مشرق ہوں ماں تم بے مشرقی اب دونوں جل رہے میں تمہاری پکار نہیں سن سکتا تم میری پکار نہیں سن سکتے تم نہ میرا بچاؤ کر سکتے میں کر سکتا میں انکار کر میرا کوئی تمہارے ساتھ واسطہ نہیں آئی بات اس لیے دوستو ابھی سے انسان کو تیاری کرنی کہ ہم کس کے پیچھے پیچھے جا رہے ایک بہت عظیم وقت آنے والا ہے ایک زبردست دن آنے والا ہے جہاں بہت بڑا انصاف ہوگا ہمارا مسکال حبت من حبت خاطر اطینا رائی کے بعد اگر کوئی نیکی اور برائی ہوگی سامنے لائی جائے گی اس نے بڑے دن کے نسبت آخری فیصلے کا دن مالک الملک جو فیصلہ خود کرے گا احکم الحاکمین خود فیصلہ کرے گا لمن الملک لیا آج کس کی بادشاہی ہے للہ الواحد القہا کہا ایک اللہ کی بات چاہیے اس دن کے لیے تیاری کرو وہ تیاری ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری سے اس وقت تم حسرت کرو گے یا لیتنا تنا اللہ واتان رسولا رسولا کاشم اللہ کی تعداد کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانتے یا ویلتا لیتنی اتخذ فلانا خلیلا نام لے کے اپنے پیشوا کا کہے گا کاش مکاش میں اس کے پیچھے نہ لگتا اس کو اپنا دوست نہ بناتا اس کو اپنا ساتھی نہ بناتا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگتا وہاں کیا بنے گا ابھی سے اپنا تعلق اللہ سے بناؤ اور اس طریقے پر جس کے رستہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اب آپ نے جو راستہ بتلایا وہ کیا ہے وہ اللہ کا راستہ بتلایا اللہ کے راضی کرنے کا راستہ بتلایا اس طرح تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو ہم نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی عام آر سمجھائے عبادت کے متعلق سمجھایا کہ عبادت کرتے کرتے ہوئے اللہ کو قریب ہو سکتے ہو اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہو اکب ما یقول العبد من ربی بھی وہ ساجد ال بتلا دیا کہ بندہ اپنے مالک کے آگے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب پریشانی زمین پہ رکھتا ہے